قطعیبہ بن سعید نے کہا ہمیں ابو آوانہ نے حدیث بیان کی عبد الفارث بن عبد السمن نے کہا مجھے میرے والد نے میرے دادا سے حدیث بیان کی انہوں نے ایوب سے روایت کی محمد بن مسنہ نے کہا ہمیں عبد الرحمن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث سنائی عبید اللہ بن سعد ہارون بن عبداللہ اور ابو مان رقاشی نے کہا ہمیں وہاں بن جریر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے نعمان بن راشی سے سنا وہ زہری سے روایت کر رہے تھے سلیمان بن سعید نے کہا ہمیں معلہ بن اسد نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں عبدالعزیز بن مختار نے سہل بن ابی صالح سے حدیث سنائی ان سب یعنی ابو عوانہ ایوب شعبہ سفیان زہری اور سہیل بن ابی صالح نے محمد بن منقدر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث بیان کی زہری سے روایت کردہ نعمان بن راشد کے حدیث میں ان کے شاگرد جریر نے اضافہ کیا اگر چاہے تو منہ کے بل اور اگر چاہے تو اس کے بغیر کسی اور حیت میں لیکن یہ ایک ہی ڈھکنے کی جگہ یعنی قبل میں ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو سینتیس